حضور علیہ سلاۃ والسلام نے مینڈا ذبح کیا حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت جو حضور نے مینڈا ذبح کیا اور اس کی کیفیت یہ بتائی جو سیاہی میں چلتا ہو سیاہی میں بیٹھتا ہو سیاہی میں دیکھتا ہو یعنی اس کی آنکھیں سیاہ تھیں پیر اس کے سیاہ تھے اور پیٹ اس کا سیاہ تھا ٹھیک ہے نا حضور علیہ السلام نے مینڈھا ذبح کیا تو مینڈھا جو ہے اس کی قربانی افضل ٹھہری کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہونے کے مگر یہ استحباب ہیں اور قربانی میں کوئی بھی جانور ذبح کیا جائے تو شرن اس کی قربانی ہو جائے گی چاہے وہ گائے ہو بکرا ہو دمبا ہو یہاں تک کہ لوگ قربانی کرتے نہیں بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی جائز جیسے گائے میں سات شریک ہیں بھینس کو اگر ذبح کیا جائے تو اس میں بھی سات حصے ہوں گے عموماً آپ نے دیکھا کہ لوگ بھینس ذبح نہیں کرتے بلکہ سالہ سالہ جتنا گوشت کھاتے ہیں نا سب بھینسوں ہی کا گوشت کھاتے ہیں بنا میں گائے سمجھ گئے نا اس پر وہ ہلدی لگا کر اس کو پیلا کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ گائے کا گوشت ہے چونکہ جو بھینس ہے اس کے شربی میں پیلاہٹ نہیں ہوتی سفید ہوتے تو اس کو ہمارے یہاں تو آپ سائنس نے کتنی ترقی کر لی لوگوں نے ہلدی لگا کر اس کو پیلا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ گائے کا گوشت ہے ورنہ سالہ سال ہم بھینسوں کا گوشت ہی کھاتے ہیں تو قربانی بھی بھینس کی جائز ہے لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہو کسی نے قربانی میں بھینس ذبح کی دیکھیں نا یہ تو یہ ہاں جی